بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to software engineering this is lecture number five سب سے پہلے ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیسن کا اعادہ کریں گے ہم اس کو دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلی بار کیا باتیں ڈسکس کی تاکہ ہمیں بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو تو آئیے چلتے ہیں پچھلی لیسن کو کا اس کا اعادہ کرنے کے لیے پچھلی بار ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بات جاری رکھی تھی اپنی جو ہم شاید تیسرے لیسن میں بات شروع کی تھی اس ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈفرینٹ لیولز آف ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایگزامپلس کے ذریعے اس چیز کو واضح کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ بزنس ریکوائرمنٹ کیا ہے فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ریکوائرمنٹ کے پروسیس میں اگر اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو کیا کیا کس کس قسم کے رسکس اس میں انوالوڈ ہیں اور کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ رسک انوالو ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم نے ریکوائرمنٹس کے رسک کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ریکوائرمنٹ اگر مسنگ ریکوائرمنٹس ہوں تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ریکوائرمنٹس مس ہو جاتی ہیں اگر یوزرس کی انوالومنٹ ہم پوری طریقے سے نہ کریں تو پھر کیا پرابلمس کس طریقے سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کس وجہ سے ایمبیگوس ریکوائرمنٹ پیدا ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یعنی کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنس ایک طرف اور جو سافٹ ویئر بن کے آتا ہے وہ دوسری طرف سو so, اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کانٹراڈکٹری ریکوائرمنٹس کیسے ہیں فیزیبل ریکوائرمنٹس کون سی ہوتی ہیں انفیزیبل ریکوائرمنٹس کون سی ہوتی ہیں جب ہم یہ ساری گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہ ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے آئیے اب اس بات کو ذرا آگے لے کر چلیں لیکن اس سے ذرا پہلے ذرا میں ایک چیز دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ چیز کیا ہے آپ کو یہ یقیناً اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی آپ ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں تو وی مسٹ نو کہ we are only talking about what and not how یعنی کہ ہم صرف اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کیا ہے کیا کرے گا نہ کہ یہ کہ یہ سسٹم کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا ریکوائرمنٹ ڈاکومینٹ uh, uh, کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور مختلف ریکوائرمنٹس کا ذکر کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ سب کی سب ریکوائرمنٹس یوزر uh, کی ریکوائرمنٹ اور فنکشنل ریکوائرمنٹ اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جہاں سے شروع ہوتی ہیں کون ایک ایسی چیز ہے جہاں سے وہ ساری چیز ڈرائیو ہوتی ہے وہ ہے بزنس ریکوائرمنٹ سب سے پہلے جو یوزر وہ ہے وہ اپنی بزنس کی ویژن بیان کرے گا اسے یہ سافٹ ویئر کیوں چاہیے اس سے کیا بزنس آبجیکٹو اچیو کرنا ہے اور اس کے بعد یوزر ریکوائرمنٹس آئیں گی ان یوزر ریکوائرمنٹ سے فنکشنل ریکوائرمنٹس آئیں گی ان فنکشنل ریکوائرمنٹ سے اور ان کے ساتھ ہی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آئیں گی سو so, جو بیس ڈاکومنٹ ہے وہ بزنس ویژن اور بزنس ریکوائرمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری کی ساری ریکوائرمنٹس جو سارے ڈاکومنٹ جو ہم بناتے ہیں it must align with that business requirement اگر اس بزنس آبجیکٹو کو اچیو نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اچھا ڈاکومنٹ نہیں ہے اور یہ ریکوائرمنٹ کا سیٹ اچھا ریکوائرمنٹ کا سیٹ نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں ان بزنس ریکوائرمنٹس کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں بزنس ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا یہ آپ کی سافٹ ویئر کا اسکوپ اور اس کی ویژن کے بارے میں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں آئیے ذرا ایک اس کی کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے میں یہ سلائڈ پیش کر رہا ہوں یہ ریکوائرمنٹ میں نے ویجر صاحب کی کتاب سے لی ہے جس کا پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں یہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بارے میں یہ ایک نہایت اچھی کتاب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریکوائرمنٹ یہ بزنس ریکوائرمنٹ یہ کیا کہہ رہی ہے اس بزنس ریکوائرمنٹ میں ہم نے ایک سسٹم ایمبیڈڈ سسٹم اس طریقے سے بنانا ہے کہ یہ سارٹ آف ایک بوتھ میں یہ سسٹم لگا ہوگا اور یہ جو ڈیولپر ہے اس کے بزنس آبجیکٹو کچھ اس طریقے سے ہیں ایک کمپنی ہے جس نے یہ بوتھ ڈیولپ کرنے ہیں جن میں یہ ایمبیڈڈ سسٹم لگا ہوگا اور ان کی ریکوائرمنٹ بزنس آبجیکٹو کی کیا ہے لیزنگ اور selling this booth to the retailer selling consumable through this booth to the customer attracting customer to the brand modifying the nature of the historical developer customer relationship اچھا اب ایک طرف تو یہ ڈیولپر کا انٹرسٹ آ گیا اب اس سسٹم کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ریکوائرمنٹس جو ویژن کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ یہ ریٹیلر جنہوں نے اس بوتھ کو آگے بیچنا ہے تاکہ جو لوگ اس کو خریدیں گے ان کی بزنس آبجیکٹو کیا ہے ان کا بزنس آبجیکٹو آبویسلی یہ ہے کہ making money from customer use of this booth attracting more customer to the store اور finally saving money if the booth replace man operation so یہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پر کسٹمر آ کے آٹومیٹیکلی کچھ سروس حاصل کر سکتا ہے اس میں ایک تیسرا انٹرسٹ بھی شامل ہے اور وہ تیسرا انٹرسٹ جو ہے وہ ونس اگین ایک بزنس ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ ایک جو اینڈ یوزر جو ہے وہ اس سسٹم کو کیوں یوز کرے گا وہ اس طریقے سے ہے the developer might want to establish a high tech and exciting new direction for the customer while the retailer wants a simple turnkey system and the customer wants convenience and features کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے سسٹم ہے جس میں دو پارٹیز انوالوڈ ہیں اور دونوں کی مشترکہ ویژن اس میں انوالوڈ ہے ایک طرف تو ڈویلپر کی ویژن ہے اور دوسری طرف ریٹیلر کی ویژن ہے اس سسٹم میں جس طرح کہ میں نے ابھی ارض کیا کہ دو مختلف انٹرسٹ شامل ہیں بزنس آبجیکٹو جو ہے یہ دو مختلف پارٹیز مل کے یہ ایک بزنس آبجیکٹو بنا رہی ہیں ایک طرف تو ایک ڈویلپر ہے جس نے سسٹم یہ بنانا ہے اس کا ایک اپنا بزنس آبجیکٹو ہے اور لیکن اس نے یہ سسٹم ایک ریٹیلر کے تھرو بیچنا ہے اور ریٹیلر کا اپنی ایک بزنس ویژن ہے اور جب تک یہ دونوں بزنس ویژنس آپس میں میچ نہیں کریں گی تو یہ کوڈینیشن مشکل ہوگی اور یہ سسٹم آگے نہیں چل سکے گا اس طرح کی ریکوائرمنٹ میں جب جہاں پر ایک سے زیادہ پارٹیز انوالوڈ ہوں اور بزنس کے انٹرسٹ ایک سے زیادہ انوالوڈ ہوں تو کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اسی ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے سسٹم کا ڈیولپر جو ہے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی لے کے آنا چاہ رہا ہے اور وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایکسائٹیڈ ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس میں اسے کافی بزنس مل سکتا ہے آن دی ادر ہینڈ جو ریٹیلر ہے جس نے اس ٹیکنالوجی کو ایکچولی اینڈ یوزر تک لے کے جانا ہے اور سیل کرنا ہے اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی نئی ٹیکنالوجی یہ اتنی مہنگی ہوگی کہ اینڈ یوزر اس کو بائی نہیں کرے گا اور اگر وہ اسے نہیں خریدے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو آگے اس کو اس سے زیادہ والیوم جنریٹ کرنا مشکل ہوگا اور پروفٹ مارجنس ظاہر ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے تو یہ دو بزنس ویژنس ایک سسٹم میں اکٹھی ہو گئی جو آپس میں کانفلکٹ کر رہی ہیں تو ایک اچھے بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بزنس ویژن کو ایک پراپرلی اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ کرے اور کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی اور کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو اس کانفلکٹ کو جس طریقے سے میں نے کہا ختم کرنا بڑا ضروری ہے اور آپ کے پاس ایک بڑی واضح ڈائریکشن اور ویژن ہونی چاہیے اور یہ ویژن ایک بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بزنس ویژن کیسے لکھی جاتی ہے اور ایک اگین میں آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کرتا ہوں ویژن اسٹیٹمنٹ کی یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں اس ویژن اسٹیٹمنٹ کو زیادہ ڈیٹیل میں یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ایک کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں ہے اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس کو ڈسکس کر رہی ہے یہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے the chemical tracking system will allow scientist to request containers of chemicals to be supplied by the chemical stock room اور by vendors the location of every chemical container within the company the quantity of material remaining in it and the complete history of each container's location and usage will be known by the system at all times. The company will save 25% on chemical costs by fully exploiting chemicals already available within the company by disposing of fewer partially used or expired containers and by using a standard chemical purchasing process. The chemical tracking system will also generate all reports required to comply state federal and state government the reporting of chemical usage storage and disposal اس ویژن اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ غور سے انالائز کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ایک بڑی براڈ لیول کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں مین ریکوائرمنٹ کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کیمیکل ٹریکنگ سسٹم نے کرنا کیا ہے اس کے بعد اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ اس سسٹم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں یعنی کہ اس سے بزنس آبجیکٹو کیا اچیو کرنا ہے کیوں یہ سسٹم ضروری ہے کتنا اس سے پروفٹ ہوگا کس طریقے سے یہ بزنس کو زیادہ بہتر بنانے میں مددگار ہوگا اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اس سسٹم سے کس طرح کی رپورٹس کی ضرورت ہوگی جو ایک ہائی لیول پہ شاید ضرورت ہو اس آرگنائزیشن کو ان چیزوں کو فلفل کرنے کا سو so, ایک ویژن ڈاکومنٹ بڑا پریسائز سا ویژن ڈاکومنٹ ایک پیراگراف جس میں بڑے ہائی لیول پہ کہ یہ سسٹم کیا کرے گا کیوں کرے گا اور اس سے کیا بزنس میں فائدہ ہوگا کس طریقے سے اس بزنس میں فائدہ ہوگا اور کس طرح کی رپورٹس اس سے جنریٹ ہوں گی اس ویژن uh, اسٹیٹمنٹ میں uh, کچھ چیزیں uh, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھی گئیں اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ بہت ساری یہ اسمپشنز ہیں کہ اس سے پہلے آپ کا سسٹم کیا ہے وہ کیا چیز کر رہا ہے ان اسمپشنس کے بارے میں آپ ویژن اسٹیٹمنٹ میں بات نہیں کریں گے یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ایک بڑے ہائی لیول پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سسٹم کا اسکوپ بھی ڈیفائن کرتی ہے یہ سسٹم کا اسکوپ کیا چیز ہے سسٹم کا اسکوپ یہ چیز ہے کہ یہ اس سسٹم نے کون سی فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے اور اس کی باؤنڈریز کیا ہیں ونس اگین اس سسٹم نے کون سی فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے اور کس باؤنڈری کے اندر اس نے آپریٹ کرنا ہے اور اس باؤنڈری سے باہر کی دنیا کیا کیا ہے اور اس نے اس سسٹم سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے یہ سسٹم کا اسکوپ ڈیفائن کرنے کا جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم کانٹیکس ڈائیگرام کہتے ہیں یہ کانٹیکس ڈائیگرام کیا چیز ہے یہ ایک ڈائگرام ہے اور جس طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ سسٹم کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرتی ہے آپ یہ باؤنڈریز کو ایک پیراگراف کی یا اور ریکوائرمنٹ کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں لیکن دے دیسے کہ picture is worth thousand words تو یہ کانٹیکس ڈائگرام بڑی آسانی سے اس چیز کو ایکسپلین کر دیتی ہے جو الفاظ میں بیان کرنا کافی مشکل ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کانٹیکس ڈائگرام کیا چیز ہے یہ کانٹیکس ڈائگرام جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ سسٹم کی اسکوپ کو ڈیفائن کرنے میں بڑی مددگار چیز ہے اس سے سسٹم کی باؤنڈریز کافی آسانی سے ڈیفائن کی جا سکتی ہیں اور کافی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں اس چیز کو زیادہ سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں یہ کانٹیکس ڈائگرام اسی کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کی جس کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اور اس کی ویژن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تو یہ اس کی کانٹیکس ڈائگرام ہے یہ دیکھیے یہ کانٹیکس ڈائگرام اس میں دو تین چیزیں ہیں جو شاید پہلے ایکسپلین کرنا ضروری ہے ایک بیچ میں ایک آپ کو سرکل سا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے سائڈ پہ کوئی پانچ باکسز ہیں اور ان باکسز سے کچھ ایروز کچھ سرکل کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ ایروز جو ہیں وہ سرکل سے ان باکسز کی طرف جا رہے ہیں یہ جو سینٹرل میں یہ جو سرکل ہے یہ سسٹم کا بیسک کانٹیکس ڈیفائن کر رہا ہے یہ بڑی سمپل سی کانٹیکس ڈائگرام ہے یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اس کو زیادہ ایلیبریٹ نہیں کیا گیا یہ بہت چھوٹے اسکیل پہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے یہ سرکل یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ہے اس کی ساری کی ساری فنکشنلٹی اس کے اندر ہے وہ کیا فنکشنلٹی ہے اس چیز کو الیبوریٹ نہیں کیا گیا اور یہ جو باکسز ہیں یہ اس سے باہر کے یوزر ہیں یہ وہ سارے یوزرز ہیں اور سارے سسٹمز ہیں جن کا ذکر ویژن اسٹیٹمنٹ میں آیا تھا اس میں کیمسٹس بھی ہیں اس میں کیمیکل اسٹاک روم بھی ہے اس میں ٹریننگ ڈیٹا بیس بھی ہے اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور اس اسٹیٹمنٹ پہ واپس جائیں جو ہم نے ویژن اسٹیٹمنٹ کا پہلے ذکر کیا تھا اس میں دیکھیں کہ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کیمسٹ کا اور ہم نے کہا تھا کہ کیمسٹ جو ہے وہ کیمیکل کی ریکویسٹ کر سکتا ہے اس سسٹم سے اور کیمیکل کنٹینرز کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے تو جو کیمسٹ جو ہے وہ اس سسٹم سے انٹریکٹ کرے گا وہ وینڈرز کی جو کیٹلاگ ہے اس کو دیکھے گا وینڈر کی کیٹلاگ کی انفارمیشن جو سسٹم جو ہے وہ کیمسٹ کو واپس کرے گا کیمیکل اس وینڈرس eh, کی جو کیٹلاگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ کیمیکلس کو ریکویسٹ کرے گا اور پھر یہ کیمیکل کا جو کنٹینر ہے وہ اس کیمسٹ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور اس کیمیکل کنٹینر کو آپ کو ٹریک کرنے کی ضرورت بھی ہوگی سو so, یہ ایک طریقے سے جو آؤٹ سائڈ یوزر ہے جو کیمسٹ جو ہے جو سسٹم سے کیمیکل ٹریکنگ سسٹم سے باہر کی اینٹی ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سسٹم سے کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے سملرلی اگر آپ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ اس کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ دو طریقے سے انٹریکٹ کر رہا ہے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کسی بھی وینڈر کا آرڈر اسٹیٹس مانیٹر کر سکتا ہے اور وینڈر کی کیمیکل کی جو ریکویسٹ ہیں ان کو مانیٹر کر سکتا ہے اور اس کے مطابق پھر پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ مختلف پرچیز کرے گا اور اس کے ساتھ انوینٹری میں اپنی مینٹین کرے گا سو so, اسی طریقے سے آپ کیمیکل سٹاک روم کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے انوینٹری رپورٹ سے چاہیے کیمیکل کنٹینر کے بارے میں کچھ انفارمیشن یہ اسے واپس بھیجے گا کیمیکل ٹریکنگ سسٹم میں جو کنٹینر کیمیکل سٹاک روم سے نکلا اور کہیں اور گیا اس چیز کے بارے میں اس کیمیکل ٹریکنگ سسٹم نے پوری انفارمیشن مینٹین کرنی ہے انوینٹری کی ریکویسٹ کیمیکل اسٹاک روم جو ہے وہ کیمیکل ٹریکنگ سسٹم سے کرے گا اور کیمیکلس کے بارے میں ریکویسٹ کرے گا سو so یہ ساری فنکشنلٹی جو یہ مختلف اینٹیز جو ہیں جو اس سسٹم سے باہر بیٹھی ہیں وہ اس کو مختلف صورتوں میں مختلف قسم کی کوئریز کی صورتوں میں مختلف قسم کی رپورٹس کی صورتوں میں اس سے انفارمیشن لے رہی ہیں اور اس کو مختلف ان پٹس کی صورت میں اس میں انفارمیشن واپس اسٹور کر رہی ہیں اور this is how this whole chemical tracking system will work as far as یہ اسکوپ از ڈیفائنڈ ہم اس کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کو ایز سچ ایک بلیک باکس کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کی فنکشنلٹی کے بارے میں ہم نے ذکر نہیں کیا ہم نے ونس اگین ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ ایک بلیک باکس ہے اور یہ اس سے باہر کی دنیا ہے اور یہ باہر کی دنیا اس سے کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہم نے دو چیزوں کو دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک کانٹیکس ڈائگرام ہوتی ہے ویژن اسٹیٹمنٹ اس بزنس کے آبجیکٹو کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہے کہ اس سسٹم uh, سے بزنس کے کیا آبجیکٹو ہیں اور ہائی لیول پہ کیا ریکوائرمنٹس ہے اور کس طریقے سے اس سسٹم نے کام کرنا ہے ایٹ دی سیم ٹائم جو کانٹیکس ہے وہ یہ چیز بیان کرتی ہے کہ اس سسٹم کی باؤنڈریز کیا ہیں اور اس کے آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل یوزرس کون کون سے ہیں یہ بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے یہ عموماً کلائنٹ کی آرگنائزیشن کے اندر ہی تیار کیا جاتا ہے عموماً اس میں مارکیٹنگ کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو تیار کرتی ہے اور اس میں ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ انجینئرس جو ہیں وہ عموماً اس ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے بزنس ریکوائرمنٹ کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے یوزر ریکوائرمنٹس کی ڈیفینیشن کا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ انجینئرس صحیح معنوں میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ انجینئرس انوالو ہوں گے ریکوائرمنٹ انجینئرس جب یہاں پر انوالو ہوں گے تو وہ اب بزنس ریکوائرمنٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے مختلف اسٹیک ہولڈرس سے بات کریں گے ان اسٹیک ہولڈرس سے وہ ریکوائرمنٹس لے کے آئیں گے اور ان ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کریں گے یوزر ریکوائرمنٹ کی فارم میں سو so, اس سارے پروسیس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں اسٹیک ہولڈرس کی آئیڈینٹیفیکیشن ان اسٹیک ہولڈرس سے ساری ریکوائرمنٹس ریکارڈ کرنا ان سے وہ ریکوائرمنٹس لینا اور یہ دیکھنا کہ یہ ریکوائرمنٹ اور کس کس طریقے سے آپ کو مل سکتی ہیں ان کے سورسز کیا کچھ ہیں ہو سکتا ہے کچھ ڈاکومنٹس ہوں ہو سکتا ہے کوئی ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہو تو یہ جو ریکوائرمنٹ انجینئر ہے ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے انفارمیشن اس کو مل سکتی ہے یہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی بات ہم تھوڑا سا بڑھانے سے پہلے ذرا ہم ایک اور نظر دیکھ لیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کس طریقے سے بہتر بن سکتی ہے ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسلنٹ سسٹم اگر آپ نے بنانا ہو بہتر سسٹم آپ نے بنانا ہو ایسا سسٹم جو یوزر کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا وہ سسٹم وہ سسٹم ہوگا جس میں ڈیزائن بڑا اچھا ہوا ہو اور ڈیزائن کس صورت میں اچھا ہو سکتا ہے جب آپ کی ریکوائرمنٹس بڑے اچھے طریقے سے لکھی گئی ہوں یہ ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے لکھے جانے کا کیا طریقہ کار ہے یہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس میں ہم نے بہت سارے اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کرنا ہے اور ان اسٹیک ہولڈر سے ہم نے یہ ریکوائرمنٹس لے کے آنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنانے کے لیے جو کلائنٹ کی آرگنائزیشن کی طرف سے اسٹیک ہولڈرس اور جو ڈیولپر کی آرگنائزیشن کی طرف سے ریکوائرمنٹ انجینئرس ان میں ایک بڑی اچھی کمیونیکیشن اور کوآڈینیشن ہونا ضروری ہے جب تک یہ کمیونیکیشن اور کوآڈینیشن پیدا نہیں ہوگی اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ نہیں بن سکے گا اور اگر یہ اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ نہیں بن سکے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ایسے سسٹم کی صورت میں نکلے گا جو زیادہ سکسیزفل نہیں ہوگا اور کامیابی سے استعمال نہیں کیا جا سکے گا اور وہ بزنس آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر پائے گا تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کمیونیکیشن کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ کسٹمر ڈیولپر کی جو ریلیشن شپ ہے یہ جو کوآڈینیشن اور کمیونیکیشن جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کے لیے یہ ریلیشن شپ بڑی ضروری ہے جب تک آپ یہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں کریں گے آپ ان سے افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے تو ظاہر ہے زیادہ بہتر یوزر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اس سے جنریٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس ریلیشن شپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں سو فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے اور اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے بیسیکلی دو اصول ہیں دو طریقے ہیں پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ بڑا امپورٹنٹ اور ضروری پوائنٹ ہے زیادہ کافی بعض اوقات ہم اس چیز کو مس کر دیتے ہیں یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے between software engineering and other engineering disciplines اگر ہم دوسرے انجینئرنگ ڈسپلنس کی طرف دیکھیں مثلا سول انجینئرنگ یا الیکٹریکل انجینئرنگ یا کیمیکل انجینئرنگ یا اور مکینیکل انجینئرنگ کی ایگزامپل لیتے ہیں ان سسٹمز میں جو انجینئر جس پرابلم کو سالو کر رہا ہے وہ وہ پرابلم ان کے ڈسپلن سے تعلق رکھتا ہے فار ایگزامپل ایک سول انجینئر جو ہے وہ ایک گھر یا سڑک یا پل یا کوئی سول کی کنسٹرکشن کر رہا ہوگا ایک الیکٹریکل انجینئر جس پرابلم کو سالو کرتا ہے اس کا تعلق الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈومین سے اس کی کور سے ہے ایک مکینیکل انجینئر اگر گاڑی ڈیزائن کرتا ہے تو وہ جو کچھ گیئرز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا کا سارا وہ مکینیکل انجینئرنگ کی ڈومین کے حصہ ہے سافٹ ویئر انجینئر کو جن پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ان اس کی سروسز حاصل کی جاتی ہیں وہ سافٹ ویئر کے پرابلم نہیں ہوتے ایک سافٹ ویئر انجینئر جن پرابلمس کو سالو کرتا ہے وہ کسی بزنس کے کو آٹومیٹ کرنا ہے وہ کسی سسٹم کو اس طریقے سے بنانا ہے جس کا ایس سچ سافٹ ویئر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم اس کا سافٹ ویئر کا ایک سولوشن چاہتے ہیں ایک ایگزامپل اس کی ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اب اگر اکاؤنٹنگ سسٹم کو آپ غور سے دیکھیں تو accounting system as such software سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے اکاؤنٹنگ کے پروسیس کو آٹومیٹ کر دیا جائے اور اس کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر جن پرابلمس کو سالو کرے گا وہ اس کے اپنے پرابلم نہیں ہیں وہ کسی اور ڈومین کے پرابلم ہیں کسی اور فیلڈ کے پرابلم ہیں اور ان فیلڈ کے پرابلم کو سمجھنے کے لیے اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس فیلڈ کو اچھے طریقے سے سمجھیں اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکیں گے اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جس پرابلم کو وہ سالو کرنا چاہتا ہے جو اور جس پرابلم کے لیے اس کی سروسز ایکوائر کی گئی ہیں سب سے پہلے اس بزنس کی ڈومین کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرے اور اس کو سمجھے اور پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ اس کو کیسے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے ایک دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کسٹمر یا کلائنٹ کی لینگویج میں بات کرے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس بزنس ڈومین کو سمجھنا اس بزنس ڈومین کو سمجھنے کے ساتھ لامہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم جب بات کریں تو ہم اس بزنس ڈومین کے حوالے سے بات کریں جو ٹرمز یوز کریں وہ اس بزنس ڈومین کی یوز کریں جو بھی ویکیبلری یوز کریں وہ اس کسٹمر کی اسپیسیفک ویکیبلری یوز کریں ہم اپنی ویکیبلری انوینٹ نہ کریں ہم ایسی چیزیں نہ کریں جو کسٹمر ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں رکھتا ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہمارے ساتھ ایک زمانے میں پیش آئی وہ یہ تھا کہ ایک ہم نے سسٹم بنایا جس میں ایک چھوٹا سا لیبل تھا اور اس لیبل پہ یہ لکھا ہوا تھا یوزر آئی ڈی اب یوزر آئی ڈی جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی یہ اس کسٹمر کے حوالے سے اس کسٹمر کو اس چیز یہ چیز پسند نہیں آئی اس نے کہا کہ یہ یوزر آئی ڈی نہیں آپ اس کو امپلائی آئی ڈی کا نام دیں کیونکہ یہاں پر جو انفارمیشن ڈسپلے ہوگی وہ یوزر آئی ڈی نہیں ہے وہ امپلائی آئی ڈی ہے حالانکہ بات ایک ہی ہے صرف ٹرمینالوجی کا فرق ہے میں ایک اور انٹرسٹنگ اسی حوالے سے بات کرتا چلوں جو شاید آپ کو انٹرسٹنگ لگے یہ بھی میرا ایک ذاتی ایکسپیرئنس ہے ہم ایک سسٹم بنا رہے تھے جو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ ہم نے کرنا تھا جب اس سسٹم کو بنایا گیا اس کی ریکوائرمنٹس کو لکھا گیا اور ہم یوزر کے سامنے جا کے اس کی پریزنٹیشنز دیتے تھے یہ ایک پروڈکٹ تھی تو ایک دن میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سسٹم جو ہم نے بنایا ہے وائی ڈو وی سے کہ دس از ٹیلی کام اسپیسیفک ان صاحب نے کہا کہ اس میں یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے وغیرہ وغیرہ آئی ڈس ایگریڈ میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جہاں تک میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے بنایا ہے یہ کسی بھی ڈومین میں اسی کام کو آٹومیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کا ٹیلی کام سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں شاید ایک یا دو چیزیں آپ ایسی کرتے ہیں جو یہ ٹیلی کام اسپیسیفک ہے فار ایگزامپل آپ نے کسٹمر کو جو لیٹر آپ جاری کرتے ہیں شاید اس پہ آپ نے ٹیلی کام کی لنگو لکھی ہوئی ہے یا اور اس طرح کی باتیں میری یہ بات سن کے وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ٹیلی کام اسپیسیفک سسٹم اس لیے ہے کہ ہم ٹیلی کام اسپیسیفک بات کرتے ہیں ٹیلی کام اسپیسیفک بات کرنے کا کیا مطلب ہے ٹیلی کام اسپیسیفک بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹیلی کام کے کسٹمرز کے پاس جاتے تھے تو ہم ٹیلی کام کی لینگویج میں بات کرتے تھے اور جب ہم اس پروڈکٹ کو ان کے سامنے پریزنٹ کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پروڈکٹ ہم نے خاص طور پہ ان کے لیے بنائی ہے حالانکہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس پروڈکٹ میں شاید کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی جو ٹیلی کام سیکٹر کی اسپیسیفک چیز ہو وہ چیز شاید اور دوسرے کسٹمرز کے لیے بھی شاید اتنے ہی اپلیکیبل ہو لیکن ہم نے اپنے آپ کو یہ فوکس کیا کہ ہم نے یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ٹیلی کام کے کسٹمرز کو بیچنی ہے ہم نے اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو اس طریقے سے ٹرین کیا اور یہ ساری پروڈکٹ جا کے ہم نے اپنی نش مارکیٹ جو بنائی وہ ٹیلی کام سیکٹر کی بنائی اور ان کے سامنے اس چیز کو جا کے پیش کیا صرف فرق کتنا تھا کہ ہمارے جو کمپیٹیٹر تھے وہ ٹیلی کام اسپیسیفک لینگویج نہیں بولتے تھے اور ہم ٹیلی کام اسپیسیفک لینگویج بولتے تھے اس بات سے میرا مقصد اس بات کو واضح کر دینا تھا کہ کسٹمر ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں کسٹمر کی لینگویج ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اسی سے آپ کی ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے جو پھر آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو اس مارکیٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اور ان کو سیل کر سکتے ہیں تو آئیے اب یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں یوزر اسپیسیفک بات کرنے کے لیے جس ٹول کا بھی میں نے ذکر کیا اس ٹول کو یوز کیس کا نام دیا گیا ہے یہ یوز کیس ایک بڑے مشہور کمپیوٹر سائنٹسٹ اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں ایوار یکبسن یہ ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے یہ جے سے نام تو شروع ہوتا ہے لیکن پروناؤنس یکبسن کیا جاتا ہے تو یہ ایوار یکبسن صاحب کی یہ انوینشن ہے انہوں نے ایرکسن میں بہت عرصہ کام کیا اور وہاں پر یہ ٹیکنیک انہوں نے ڈیولپ کی اور اس ٹیکنیک کے نتیجے میں آج جو ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمیونٹی ہے اس میں ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یہ آلموسٹ جس کو ایک کہتے ہیں ایک ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے تو آئندہ ہم اس یوز کیس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے بہت زیادہ بات کریں گے یہ یوز کیس جو ہے اصل میں چیز کیا ہے یوز کیسز یوزر کی کمپیوٹر کے ساتھ انٹر ایکشن کو ڈاکومینٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس میں یوزر اسپیسیفک لینگویج استعمال کی جاتی ہے اس میں اس چیز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ یوزر نے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے یوزر نے سسٹم کو کیسے کمانڈ دینی ہے سسٹم نے کیسے کیا رسپانس دینی ہے اور اس رسپانس کے ذریعے یہ انٹریکشن کیسے آگے بڑھے گا اس یوز کیس میں ماڈل میں تین چار بہت اہم خصوصیات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نہایت سمپل ماڈل ہے اور اس سمپلسٹی کی وجہ سے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا کافی آسان ہے یہ آج کل یہ یوز کیس ماڈل آل دو انہوں نے تقریباً دس بارہ سال پہلے یہ چیز پبلش کی تھی یہ ایک بڑی ایک اسٹینڈرڈ ایک ماڈلنگ ٹیکنیک ہے جس کو یو ایم ایل کہتے ہیں ماڈلنگ ٹیکنیک تو نہیں اسے میں کہوں گا یہ ماڈلنگ لینگویج ہے unified modeling language unified modeling language میں اور بے شمار میتھڈس اور ٹیکنیکس اکٹھی کر دی گئی ہیں جن میں سے ایک یہ یوز کیس کا ماڈل بھی شامل ہے اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ ایک ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے ریکوائرمنٹس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں ایک نہایت اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت سمپل قسم کا ماڈل ہے بہت آسانی سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے دوسرا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ یوزر کی لینگویج میں بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یوزر اس سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرے گا تو آئیے اب اس کی ذرا مور کانکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کو میں آپ کو سلائڈ دکھاتا ہوں جس میں یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا یہ یوز کیس ماڈل میں دو بیسک اینٹیز ہیں دو بیسک کمپونیٹس ہیں اس کے ایک کمپونیٹ کو یوز کیس کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو ایکٹر کا نام دیا جاتا ہے یوز کیسز جو ہیں یہ سسٹم کی ریکوائرمنٹس اور سسٹم کی فنکشنلٹی بیان کرتے ہیں کہ یہ سسٹم نے کون کون سی فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے یہ سسٹم کی باؤنڈریز کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور ہر ایک یوز کیس ایک کمپلیٹ فنکشنلٹی کو اسپیسیفائی کرتا ہے from its very beginning until the operation اور the function has been completely performed یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک کس طریقے سے یہ کام ہونا ہے یہ یوز کیس اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے ذکر کیا ایک دوسرا کمپونیٹ ایکٹر کا تھا ایکٹر کیا چیز ہے ایکٹر وہ اینٹیز ہے جس نے اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے یعنی کہ جس نے اس سسٹم کو کسی کیپیسٹی میں یوز کرنا ہے تو یوز کیس اور ایکٹر کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ یوز کیسز جو ہیں وہ یوزرز جو یوز کریں گے ان کو ہم ایکٹرز کہیں گے ان ایکٹرز نے ان یوز کیسز کو یوز کرنا ہے اور use case must always deliver some value to the actors once again میں اس چیز کو دوبارہ دہراتا چاہ رہا ہوں دو components use cases and actors actors وہ ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو اس فنکشنلٹی کو یوز کرنا ہے اور جو فنکشنلٹی ایکچولی سسٹم نے ڈلیور کرنی ہے اس کو یوز کیس کا نام دیا گیا ہے یہ یوز کیس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی کہ ایکسپیرئنس نے اس چیز کو شو کیا ہے کہ use cases are excellent tools to document requirements اور اس کی وجہ سے جو بہت ساری خرابیاں جو ریکوائرمنٹ میں ہوتی ہیں وہ بہت ساری حد تک اس کو اس پہ ہم قابو کر سکتے ہیں یوز کیس ماڈل چیز کیا ہے ابھی میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یوز کیس ماڈل دو تین اس میں جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ یہ سسٹم کا کانٹیکسٹ بھی بتاتا ہے یہ مختلف ایکٹرز کے بارے میں بھی بتاتا ہے یہ فنکشنلٹی کے بارے میں بھی بتاتا ہے یہ جو ٹول جو ہے this is an excellent device کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر قسم کا یوزر سمجھ سکتا ہے جو اس ڈاکومنٹ کو پڑھے گا اس کے لیے اس یوز کیس کو سمجھنا آسان ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس خوبی کو میں ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ ذرا تھوڑا سا اور کرنا چاہوں گا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب یوزر ریکوائرمنٹس لکھی جاتی ہیں یا فنکشنل ریکوائرمنٹس لکھی جاتی ہیں تو یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ جو ڈیولپر ہے اس کو تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لیکن جو کلائنٹ والی سائڈ کی جو آرگنائزیشن ہے جو who are non technical people ان کے لیے یہ بات کو سمجھنا مشکل ہے تو یوز کیسز نے اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے سو یہ ایک ٹول ہے جو کلائنٹ کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے یہ ایک ٹول ہے جو ڈیولپر کے لیے بھی بہت افیکٹو ہے کیونکہ ڈیولپر اس سے یہ دیکھ سکتا ہے اسے یہ انفارمیشن کمپلیٹلی ملتی ہے کہ اس سسٹم نے کون سی فنکشنالٹی پرووائڈ کرنی ہے اور نہ صرف یہ کہ کون کون سی فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے بلکہ اس فنکشنلٹی کی ڈیٹیل سسٹم کو یوزر کس طریقے سے یوز کرے گا اور سسٹم اس کے جواب میں کس طریقے سے رسپانس دے گا اور یہ انٹریکشن کیسے آگے بڑھے گا سو یوزر سے سسٹم کی کمیونیکیشن بیک اینڈ فورتھ وہ ساری کی ساری اس چیز میں ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے یہ ڈاکومنٹ جو یوز کیسز کا ڈاکومنٹ ہے یہ ٹیسٹرز کے لیے بھی انتہائی یوزفل ڈاکومنٹ ہے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ڈاکومنٹ سمجھنا کافی آسان ہے کیونکہ اس میں سسٹم کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے بڑے آسان الفاظ میں وتھ ڈائگرامس تو ٹیسٹرز کے لیے بھی اس چیز کو ڈٹرمن کرنا کافی آسان ہوتا ہے کہ یہ یوز کیس ان یوز کیسز کو کس طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے کس طریقے سے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کیے جائیں گے آئیے اب ذرا چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوز کیس ہے یہ کس شکل و صورت کا ہوتا ہے تو اس کی یہ ڈائگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو ڈائگرام آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے یہ ایک لائبریری سسٹم کی یوز کیس ڈائگرام ہے ایک بات میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائگرام پورا کا پورا یوز کیس ماڈل نہیں ہے یوز کیس ماڈل میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ سسٹم کی انٹریکشن کے بارے میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے جو یہاں پر شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہو تو یہ بالکل بیسک فرسٹ لیول کی یوز کیس ڈائگرام ہے اس یوز کیس ڈائگرام میں ذرا اس کو دیکھنے سے پہلے سمجھنے سے پہلے ذرا میں تھوڑی سی لیجنڈ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کچھ یہ پتلے سے نظر آ رہے ہوں گے یہ چار تین چار مختلف پتلے ہیں یہ پتلے جو ہیں یہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایکٹرس کیا ہیں ایکٹرس وہ یوزرس ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو کسی کیپیسٹی میں یوز کرنا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو ایک باؤنڈری سی نظر آ رہی ہوگی ایک یہ بلاک سا نظر آ رہا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لائبریری سسٹم ہے یہ ایک طریقے سے یہ ایکچولی یہ ایک کانٹیکس ڈایاگرام ہے سو so بیسکلی یہ چیز یہ بیان کر رہی ہے کہ اس لائبریری سسٹم نے کون سی فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے تیسرا اس ڈائگرام میں جو آپ کو کمپوننٹ نظر آ رہا ہے یہ کچھ اوول کی شیپس کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہمارے سامنے کوئی سات آٹھ یہ ڈفرینٹ اوولس ہیں یہ اوولس جو ہیں یہ فنکشنلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ان یوز کیسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس سسٹم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں سو ونس اگین ذرا میں ریپیٹ کرتا چلوں یہ پتلے جو ہیں یہ ایکٹرز ہیں ایکٹرز کیا ہیں ایکٹرز وہ ہیں جو اس سسٹم کو یوز کریں گے وہ یوزرز وہ یوزر کلاسز اوولز سسٹم کی فنکشنلٹی کیا ہے تو یہ یوز کیسز ہیں کس طریقے سے اس ایکٹر نے اس سسٹم کو یوز کرنا ہے جب ہم ان یوز کیسز کو الیبوریٹ کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی یہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی کہ جب یہ یوزر اس سسٹم سے انٹریکٹ کرے گا تو کیا کمانڈ دے گا اس کمانڈ کے جواب میں سسٹم نے کس طریقے سے رسپانس دینی ہے اور پھر یہ انٹریکشن کس طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ یہ پورا پروسیس یہ پورا کام یہ پوری فنکشنلٹی ختم نہیں ہو جاتی اور یوزر کو اس کا آبجیکٹو اچیو نہیں ہو جاتا یہ لائبریری سسٹم اس ڈائگرام میں یہ ایکچولی بہت کمپریہنسو قسم کا لائبریری سسٹم یقیناً نہیں ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی محسوس ہوں گی شاید جو اس میں ایڈ کی جا سکیں اس ڈائیگرام کا مقصد صرف ایک یوز کیس ڈائیگرام سے آپ کو فیملرائز کروانا تھا اچھا اب یہ ذرا یوزر اور یہ ایکٹرز کو ذرا دیکھ لیجئے ہمارے سامنے یہ چار ایکٹرز ہیں جن میں ایک لائبریرین ہے ایک جنرل براؤزر ہے ایک کوئی بک بورور ہے اور ایک جرنل بورور ہے بک بورور وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتابیں جو ایشو کروا سکتے ہیں لائبریری سے براؤزر وہ ایکٹر ہے یا وہ یوزر کلاس ہے جو آپ کی لائبریری سسٹم کو کوئری کر سکتی ہے اور دے سکتی ہے کہ اس لائبریری میں کیا کچھ ہے جو جرنل بورور ہیں یہ وہ یوزرز ہیں یہ وہ ایکٹرز ہیں جو میگزینز اور جرنلز کو لائبریری سے لون پہ لے سکتے ہیں اور آف کورس لائبریرین جو ہے وہ لائبریری کی کیٹلاگ کو مینٹین کرتا ہے تو اس ڈائگرام میں جو چیز میں آپ پہ ذرا اور واضح کرنا چاہتا ہوں گو کہ شاید یہ اتنی سمپل ہے کہ یہ بات آپ پہ پہلے ہی واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ جو لائنز جو ایکٹر سے فنکشنلٹی کی طرف جا رہی ہیں یہ یہ شو کر رہی ہیں کہ کون سا ایکٹر کون سی فنکشنلٹی پرفارم کر سکتا ہے مثلا بک بورور جو ہے وہ بکس کو ریزرو کروا سکتا ہے بک بورور بکس کو لون پہ لے سکتا ہے بورو کر سکتا ہے جو لون پہ لی ہوئی بک ہے وہ بورور اس کو واپس کر سکتا ہے اور جو لون پہ لی ہوئی بک ہے اگر اس کو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے اور کوئی اور شخص اس بک میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس لون کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو لائبریرین ہے وہ کیٹلاگ کو مینٹین کر رہا ہے لائبریری میں کون کون سی بکس ہیں اور ان کا کیا اسٹیٹس ہے اور اسی طریقے سے جنرل بورر اور براؤزر کی ڈفرینٹ eh, فنکشنالٹیز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ڈائیگرام دیکھنے کے بعد آپ یقیناً مجھ سے اس بات پر متفق ہوں گے کہ اس ڈائیگرام کو سمجھنا نہایت آسان ہے یہ بڑی آسانی سے اپنا مطلب سمجھا دیتی ہے یہ ایک کلائنٹ سائڈ کی جو انڈیویجل کو پرسنالٹی ہو جو ٹیکنیکل نہ ہو وہ بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے اور اگر آپ کا ڈیولپر سائڈ میں کوئی جو پروگرامر یا ڈیزائنر یا انالسٹ اگر آپ اسے یہ ڈائگرام دکھائیں گے تو اسے بھی یہ بات کافی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورا سسٹم اس کا کانٹیکس کیا ہے اس میں کس طرح کے یوزر ہیں کس یوزر نے کون سی فنکشنلٹی کو استعمال کرنا ہے فنکشنلٹی ہے کیا اور یہی جیسا کہ میں نے پہلے بات کی اس یوز کیس کی خوبصورتی ہے اسی وجہ سے یوز کیسز اتنے پاپولر ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایمبیگویٹی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے اور آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے ذرا اب تھوڑا سا اس پروسیس کا ذکر کر لیں کہ یہ یوز کیسز کیسے بنتے ہیں گو کہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یوز کیس ماڈلس کا جو ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ شاید کچھ تھوڑا سا مینجمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف ایک مختصر سی چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ یوز کیسز جو ہیں this is an iterative process اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی گو میں سارے یوز کیسز ڈسکور کر لیں اور ان کو ڈاکومنٹ کر لیں جب آپ یوز کیسز لکھتے ہیں تو ان یوز کیسز کو کے انالیسس کے نتیجے میں اور یوز کیسز ڈسکور ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور سو یہ ایک لوپ کی صورت میں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے انٹل آپ یہ پورے سسٹم کو ڈاکومنٹ نہ کر لیں تو اس بات کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کروں گا سو ختم کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز آج کور کی اور اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دوہرا لیں آج کے لیکچر کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کسٹمر اور ڈیولپر کی ریلیشن شپ بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے جب تک وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوگی اس وقت تک ایک اچھا یوزر ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہے اور ایک اچھا یوزر ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ چیز نہایت ضروری ہے کہ آپ یوزر کی ڈومین کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو اس طریقے سے ڈاکومنٹ کریں جس میں یوزر کی لینگویج آپ نے بیان کی گئی ہو یہ لینگویج بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یوزر کو جو آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ آئے جس بات کو یوزر سمجھتا ہے اگر آپ اسی زبان میں بات کریں گے تو اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی اور وہ یہ کہہ سکے گا کہ واقعی یہ میری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا یوزر ڈاکومنٹ تھا یہ جو یوزر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ تھا اس کو ایک بہت اچھا طریقہ اس کو بلڈ کرنے کا یوز کیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے یوز کیس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی یوز کیسز کیا ہوتے ہیں ایکٹرز کیا ہوتے ہیں اور یوز کیسز اور ایکٹرز کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے یوز کیس ڈاکومنٹ میں ہم نے ایکٹرز اور یوز کیسز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھی وہ تھی سسٹم کانٹیکسٹ جس میں یہ سارا سسٹم بلڈ کیا جائے گا جو ریکوائرمنٹس بلڈ کی جائیں گی سو وہ ریکوائرمنٹ اس کانٹیکس کے اندر آ رہی ہیں اور کون سا ایکٹر کون کون سے یوز کیسز کو استعمال کرے گا یہ چیز بھی ہم نے دیکھی اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیس کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہے یہ ایک ایسا پروسیس نہیں ہے کہ ایک ہی گو میں آپ سارے کے سارے یوز کیسز ڈاکومنٹ کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ کو کمپلیٹ کر لیں یہ ایک ڈسکوری کا پروسیس ہے وہ ڈسکوری کا پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوز کیسز ڈسکور کرتے ہیں انہیں ڈاکومنٹ کرتے ہیں جب آپ انہیں اینالائز کرتے ہیں تو اور ڈاکومنٹ اور یوز کیسز ڈسکور ہوتے ہیں اس ساری بات کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم